ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے میڈیا خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا لوگوں کے ذہن پر خاص طور پر چھوٹے بچوں اور ٹین ایجرز کے ذہن پر بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے اور بچے ٹیلی ویژن دیکھنے کے بعد یا مختلف میگزینس پڑھنے کے بعد خاص طور پہ ویمنز میگزینس بوائز میگزینس اس طرح کے میگزینس دیکھنے کے بعد فلمیں دیکھنے کے بعد فلموں میں آنے والے سپر اسٹار اور پھر ہمارے سپر ماڈلس کو دیکھنے کے بعد اور ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں میل اور فیمیل پرسنالٹیز کے فگرس کے اور رولس کے کچھ خاص ایٹریبیوٹ سوچ لیتے ہیں بچوں کے ذہن میں میڈیا کو دیکھنے کے بعد یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہاں ایک میل فگر جو ہے ایک میل پرسنالٹی جو ہے اس کو اس طرح کی ہونی چاہیے جیسا کہ میرے ایک فیوریٹ اسٹار کی ہے یا ایک فیمیل جو ہے ایک آئیڈیل فیمل جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ میری فیوریٹ ایکٹریس uh, یا فیوریٹ ہیروئن ہے Now, we know that movies and um, television, what they present is quite an exaggerated form of life, especially in case of movies. Cinema mein, جو زندگی دکھائی جاتی ہے وہ ایک ایگزیجریٹڈ فارم ہے مبالغہ کا امیز صورت ہے زندگی کی دکھایا تو وہی سب کچھ جاتا ہے کہانیاں تو زندگی سے لی جاتی ہیں جس طرح سے انہیں پریزنٹ کیا جاتا ہے جس طرح کے ماحول میں پریزنٹ کیا جاتا ہے جس طرح کے لوگوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے لیکن امپریشنیبل مائنڈ جو ہیں بچوں کے اور ٹین ایجرس کے اور پھر بڑوں کے بھی ان کو دیکھ کر بہت سے اثرات قبول کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں اسی طرح کی توقعات اور ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پہ انہوں نے یا موویز میں انہوں نے دیکھی تھی these are far from reality then may also these میں also cause frustration for the child بچے کو جب اس نے اپنے ذہن میں خاص آئیڈیل سیٹ کر لیا ہوگا اسی کو وہ حاصل کرنے کے لیے اسٹرائیو کرے گا اور جو کہ ایک ریئل آئیڈیل سچویشن نہیں تھی یعنی کہ ریالٹی سے اس کا تعلق نہیں تھا وہ آئیڈیل نہیں تھا جو ریئل لائف میں آئیڈیل ہوتے ہیں تو پھر اس کو جب وہ حاصل نہیں کر پائے گا تو اس کو فرسٹریشن کا احساس ہوگا similarly we talk about the impact of models in TV commercials لڑکیوں میں یہ خیالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ فیلنگس پیدا کی جا رہی ہیں کہ اوور ویٹ ہے ان کو بہت زیادہ ویٹ لوز کرنے کی ضرورت ہے ماڈلس کو دیکھ کے وہ ایسا کرنا سیکھتی ہیں حالانکہ اگر آپ آئیڈیل فگر کی بات کریں تو ماڈلس کا پرابلی آئیڈیل فگر ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جو ٹی وی ویورز ہیں ان کے خیال میں وہی آئیڈیل فگرز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسریلی بچیاں جو ہیں وہ اپنا ویٹ کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنی نرشمنٹ سے جو ہے محروم ہو جاتی ہیں میل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور بہت سی جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار بھی ہو سکتی ہیں تو یہ تو کچھ پریکٹیکل ایسپیکٹس تھے اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹس پہ of course we know that boys learn that males have a dominant role, girls learn that females are dependent, they are not confident, they have to be shy, and boys have to be bold. If a girl is shy, then she's a good girl, and if a girl is bold, then she is not a good girl. This is what the media teaches. تو میڈیا جو آخری بات ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی وہ یہ تھی کہ میڈیا کو سوشل ریسپانسبلٹی کا احساس کرنا چاہیے اس کو اس بات کا چارج لینا چاہیے کہ اس کے پاس سب سے مضبوط ویپن موجود ہے فار سوشل چینج کیونکہ میڈیا ہر گھر میں ہر جگہ پر ہر ذہن میں داخل ہو سکتا ہے کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور لوگوں کے ذہن پہ بہت گہرے اثرات چھوڑ سکتا ہے ہاں البتہ ایک چیز ضروری ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کے لیے افیکٹو میسجز کی ضرورت ہے اور افیکٹو میسج کے کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں کہ there should be focus upon the message source the content of the message and the receiver of the message تو میڈیا جب جینڈر ریلیٹڈ ایٹیٹیوڈس کو اور جینڈر ریلیٹڈ اسٹیریو ٹائپس کو تبدیل کرنا چاہے اس کو ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ میسج کی نیچر اسٹرانگ ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں دونوں سائڈ کے میسجز دیے گئے ہوں اور جو کہ لوگوں کے ذہن پہ اپنے اثرات ڈیفینیٹلی چھوڑیں دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ that gender related messages should be delivered by people who are trustworthy people who who are reliable reliable people and and and also appear to be trustworthy who are experts in that area and who are attractive deliverers of message کیونکہ ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں میسج کی افیکٹونیس میں بہت امپورٹنٹ ہے اگر میسج دینے والا جو ڈلیورر ہے اگر وہ ایک امپیکٹفلیکٹ اٹریکٹو پرسنالٹی کا مالک ہے اپنی فیلڈ میں نالج بھی رکھتا ہے ایکسپرٹ بھی ہے اور اس کے پاس ریکارڈ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتا ہے اور سچی بات کہتا ہے تو لوگ اس کی بات کا زیادہ اثر قبول کرتے ہیں اور تیسری چیز of course the target audience ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس کے لیے میسیجز چھوڑ رہے ہیں ٹارگیٹ آڈینس کون ہے ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپریشنیبل مائنڈ جو ہیں چھوٹے بچوں کے ہیں اور اس کے بعد کے اور پھر نوجوانوں کے ان کو ذہن میں رکھا جائے ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے ان کو میسج اس طرح سے دیا جائے کہ ان کو اٹریکٹو بھی لگے اچھا بھی لگے وہ اس کو قبول بھی کر لیں اور ان کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارے ایٹیٹیوڈ کو چینج کیا گیا ہے یہ تو تھی کچھ باتیں پچھلے لیکچر سے متعلق آج کے لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں and that is gender and emotion as students of psychology you definitely know what emotions are emotions are the essential ingredients of life they are the spice of life emotion کے بغیر انسان کی زندگی میں کیا رنگ ہوگا اور کیا مزہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا احساس انسان کو ایموشنس کے ذریعے ہوتا ہے we've been talking about of اموشنوجی and you have discussed course جس کا مطلب ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ ایموشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں feeling it has very strong physiological component as well emotion اس کیفیت کا نام ہے جو ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہماری فیلنگ کے ساتھ ساتھ بہت سی فیزولوجیکل چینجز آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ صرف آپ کا نالج ریفریش کرنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایموشن کے ساتھ ساتھ ذہن میں جو چیز آتی ہے ہے وہ the function of the sympathetic nervous system جو فائٹ اور فلائٹ کے سچویشن میں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے فیزولوجیکل چینجز باڈی میں آتے ہیں بہت سے کیمیکل چینجز آتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہمیں ایک اموشنل کیفیت کا احساس ہوتا ہے اور جو چند بنیادی قسم کے فیزولوجیکل چینجز آتے ہیں ایک اموشنل اسٹیج میں ان میں شامل ہے بڑی ہوئی heart beat increase heart beat increase blood pressure sweating change circulation of blood in the body the change in the rate of breathing اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں بعض لوگوں کا جب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے فردر کمپلیکیشن بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایموشنس کے دوران بنیادی فیزولوجیکل چینجز ظاہر ہوتی ہیں اور وہ فیزولوجیکل چینجز تمام لوگوں میں ایک سی ہوتی ہیں تھوڑی دیر بعد ہم اس بحث کو شروع کریں گے اور دوبارہ سے دیکھیں گے کہ کیا مختلف ایموشنز میں مختلف فیزولوجیکل چینجز ہوتی ہیں یا ہر طرح کے ایموشن میں ایک ہی طرح کی فیزولوجیکل چینجز ہوتی ہیں زیادہ تحقیق کے ذریعے پتہ لگنے والی جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ فزولوجیکل چینجز وہی ہیں ایموشن کا احساس فرق ہوتا ہے مختلف طرح کے ایموشنس کے دوران آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے کچھ ایموشنس پلیزنٹ ہو سکتے ہیں کچھ پلیزنٹ ہو سکتے ہیں لیکن فزولوجیکل چینجز جو ہیں تقریباً وہی ہوتے ہیں emotions are an internal component of a person's personality man اور وومن مرد ہو یا پرسنالٹی کا اس کی شخصیت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جس کے کوئی اموشن نہ ہوسپیرینس اینی اموشن ایسا ہو نہیں سکتا even in case of people who are the sufferers of a very serious stroke we don't know if they are experiencing emotion at a particular moment or not even when they can not move their body even when they can not move their eyelid still we are not sure if they are experiencing emotion or not studies have shown that yes they experience emotion in کو مختلف باڈیلی چینجز سے ہارٹ بیٹ کے ریٹ سے بریدنگ کے ریٹ سے معلوم ہوتا ہے ان میں فیزولوجیکل چینجز آ رہے ہیں جو کہ اموشن سے ریلیٹڈ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میلز اور فیمیلز میں کیا ڈفرینس ہیں in terms of emotion common observation تو یہ ہے کہ میلز اور فیمیلز الگ طرح سے اموشنل ریئیکشنس دیتے ہیں ایموشن کو ایکسپریس کرنا ایک دوسری چیز ہے کسی چیز پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ مرد اور عورت اپنی فیلنگس کو اپنے ایموشنس کو جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے اظہار کرتے ہیں اس کا اس کو رسپونڈ کرتے ہیں ان کے مختلف ایموشنل ریئیکشنز ہوتے ہیں مثلاً اگر کسی شخص کا ایک پرائز بانڈ نکلے اور بہت بڑی اماؤنٹ اس کو راتوں رات مل جائے اور راتوں رات وہ بہت امیر ہو جائے تو یہی خبر اگر فیمل کو سنائی جائے گی تو وہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گی اور میل کو سنائی جائے گی تو کس طرح سے رسپونڈ کرے گا اسی طرح سے اگر کسی قریبی عزیز کی وفات ہو گئی ہے اور یہ خبر آ کے مرد کو سنائی جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا اور فیمل کو سنائی جائے گی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کامن آبزرویشن جیسے کہ ہم نے پہلے کہا یہی ہے کہ میلس اور طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں فیملس اور طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں اور ان کا ایکسپریشن کا انداز بھی فرق ہے ایکسپریشن سے مراد یہ کہ ایموشن تو ایک انر چیز ہے انر احساس کا نام ہے سب کچھ انسان کے اندر ہو رہا ہے دوسروں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص پین میں ہے خوشی میں ہے غصے میں ہے اداس ہے یا پریشان ہے یہ سب کچھ مختلف طریقے سے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے بعض اوقات لوگ بتا کر ظاہر کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کے فیشیل ایکسپریشن سے یہ سب کچھ پتا چل جاتا ہے بہت سے اموشنل ایکسپیرئنس میں فیملس فیشیل ایکسپریشن کے ذریعے اپنی فیلنگ کا اظہار کر دیتی ہیں اپنے اموشن کو دوسروں پر ظاہر کر دیتی ہیں اور میلز ایسا نہیں کرتے عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ حالانکہ میلز کا تھریشول پین کا تھریشول فیمل سے فرق ہے مرد تھوڑا درد برداشت کر سکتے ہیں عورتوں میں انجورنس زیادہ ہے وہ زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں لیکن تکلیف پر عورتیں زیادہ شور مچاتی ہیں مرد کم شور مچاتے ہیں so that means that in the expression of emotion the behaviors behaviors and and gender roles taught to a child play an important role. لڑکوں کو ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں درد کے اوپر چلاتے نہیں ہیں اور لڑکے بہادر ہوتے ہیں درد برداشت کر لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ فیلنگ ایک ایموشن کا احساس اس کو محسوس کرنا ایک چیز ہے جس میں میلز اور فیمل ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اور اس کا ایکسپریشن جو ہے ایک اور چیز ہے جس میں میلز اور فیمل عام طور پر مختلف پائے گئے ہیں other hand are thought to have control over their emotions they can postpone their their emotional reaction and this act rationally and make wise decisions تو speaking women are thought to be more emotional more they are thought to be people who have very little control over their emotional reactions اور خیال کیا جاتا ہے کہ عورتیں اپنے دماغ کی بجائے اپنے دل سے سوچتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ عورتیں اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے اپنے جذبات پر جاتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس کو مزید آگے جا کے دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وائز ڈسیزن میکنگ تو کر ہی نہیں سکتی اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ جب وہ ڈسیزن کریں گی تو ان کی تو دماغ پر ان کے ایموشن سوار ہوں گے یعنی اگر ان کو کسی پہ غصہ ہے تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں یا ان کو کسی سے بہت محبت ہے تو وہ بھلا دیں گی کہ دوسرا شخص برا ہے اور اس کے لیے تمام فائدے کے کام کر دیں گی because they are overwhelmed by their emotions مرد دوسری جانب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں مین آر وائز تو جہاں کہیں آپ پرانی کہانیاں بغیر پڑھیں کیونکہ ہم اسٹیریو ٹائپس کی بات کریں تو ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک عقل مند بوڑھا شخص wise old man you rarely read about wise old woman آپ نے کسی کہانی میں کبھی پڑھا کہ ایک عقل مند بوڑھی عورت دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہتی تھی کیونکہ وزڈم جو ہے مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جبکہ اگر ہم سوسائٹل لیول کے اوپر دیکھیں کلچرل لیول پہ دیکھیں بہت سے کلچرز میں عمر گزرے کے ساتھ عورتوں کو بھی وزڈم کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے جیسے کہ مردوں کو But how much of these commonly held beliefs are true? Few questions need to be explored in this regard. Stereotypes, جب ہم کسی چیز کے بارے میں کہنے کے اسٹیروٹیپکلی ایسا سمجھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سوچ اسٹیروٹیپکل سوچ ہے ہو سکتا ہے ریالٹی بھی ایسی ہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریالٹی سے اس کا بہت زیادہ دور کا تعلق ہو تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں زیادہ اموشنل ہوتی ہیں مرد کم اموشنل ہوتے ہیں تو کیا یہ سب کچھ سچ بھی ہے یا نہیں یا ایسا ہے کہ دکھ تو مردوں کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے کسی برے صدمے پر جیسے عورتوں کو ہوتا ہے لیکن عورتیں روتی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں مردوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے جاتے اس لیے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ عورت بہت زیادہ دکھ میں ہے اور مرد دکھ میں نہیں ہے so is it a matter of of having two different types packages or is it a difference between the way men and women express their emotion so اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مرد اور عورت کیا واقعی ایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسا کہ سمجھا جاتا ہے تو ہمیں اس سے پہلے کچھ سوالوں پر غور کرنا چاہیے ڈو مین اینڈ ویمینٹس are the born with different package that genetic make اپنی پارٹ ان جینڈر ڈیفرنس تو کیا اگر مردوں اور عورتوں میں کوئی بیسک ڈفرنس پائے جاتے ہیں ان ٹرمز آف دروشن اینڈ اموشنلسپیرینس تو کیا یہ ڈفرینس انہرنٹ ہیں بایولوجیکل ہیں جینیٹک ہیں کیا انسان کے بایولوجیکل میک اپ کا اس میں کوئی ہاتھ ہے کہ وہ کس طرح کے ایکسپیرئنس کرے گا کیا ہارمونل چینجز کی وجہ سے میں ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو کچھ ایسے سوال ہیں جو فوراً ہی آپ کے ذہن میں آنے چاہیے اور اصل اور بڑا اور میجر سوال ابھی بھی ہمارے ذہن میں آنے والا ہے اور وہ ہے are there any real gender difference underline کر لینا چاہیے ریئل کا لفظ are there any real gender difference of emotion کیا جب ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا میلز اور فیملس کے اموشنل ایکسپیرئنس کے جو ڈفرینس ہیں ہارمونس کی بنیاد پر ہیں انہرنٹ فیکٹرس کی بنیاد پر ہیں باڈیلی اسٹرکچر کی وجہ سے ہیں بایولوجیکل میک اپ کی وجہ سے جب ہم یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ایسے ہیں بھی یا نہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کیا واقعی میل اور فیمل ایموشنس مختلف ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں اور اگر ریسرچ یہ دکھائے کہ ان کے ایموشنس اموشنل ایکسپیرئنس یہ سب چیزیں مختلف ہیں پھر ہمیں اگلے اسٹیپ پہ جانا چاہیے اور یہ غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا یہ ڈفرینس ہارمونس کی وجہ سے ہیں یا کسی اور فیکٹر کی وجہ سے ابھی اگلے چند لمحوں میں ہم اس چیز کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے بہت سے لوگ بظاہر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ تجربہ کار لوگ اور ایسے لوگ جن سے دوسرے لوگ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں بعض اوقات وہ بھی بہت سخت قسم کے ویوز رکھتے ہیں about men and women and about emotional experience of men and women اور ان لوگوں کا بھی خیال ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں بہت زیادہ اموشنل ہوتی اور کوئی عورت جو بالکل سراسر اپنے دماغ سے اپنی سوچ سے تمام فیصلے کرتی ہے اپنی عقل سے تمام فیصلے کرتی ہے ریالٹی کو سامنے رکھ کے ریشنل ڈسیزن میکنگ کرتی ہے اس کے بارے میں بھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس نے کہاں سے ہی فیصلہ کیا ہوگا یہ سب کچھ اس کے جذبات کا نتیجہ یہ اس کے جذبات بول رہے ہیں اس کی عقل نہیں بول رہی یہ سب چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی اور اس کے بعد ہی ہمیں طے کرنا چاہیے کہ جینڈر ڈفرینس کا وہ ایموشن ہو کا وہ پرسنالٹی ہو کا کوگنیٹو ابلیٹی ان میں یہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں یا نہیں اور اگر پائے جاتے ہیں تو کس حد تک اور نہیں پائے جاتے تو پھر ہم کیوں اتنا میں مچاتے ہیں کہ جینڈر ڈفرینسز موجود ہیں research has shown that male and female both possess the same repertoire of emotions it is their upbringing society attitude towards gender roles gender stereotypes and observational learning expression of emotion emotion پر کی جانے والی ریسرچ اور خاص طور پہ وہ ریسرچ جو جینڈر ڈفرینس کے حوالے سے کی گئی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے ایموشنل پیکجز ایک سے ہیں ان کو قدرت نے ایک ہی طرح کے ایموشنس کے ساتھ نوازا ہے سو so, خوشی مرد بھی محسوس کرتے ہیں عورتیں بھی غم عورتیں بھی محسوس کرتی ہیں مردوں کو بھی غم ہوتا ہے شوق مرد بھی اس سے گزرتے ہیں عورتیں بھی اس سے گزرتی ہیں سرپرائز فیئر یہ تمام وہ ایموشنز ہیں جو مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں ہمیں ایسے افراد نہیں ملتے جن میں ایموشنز ہونا انلیس کسی طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ایسا ہو یا برین ڈیمیج ہو گیا جس کی وجہ سے ایسا ہو ادروائز جو بہت زیادہ مینٹلی سب نارمل اور بلو نارمل بچے بھی ہوتے ان میں بھی ایموشنس پائے جاتے ہیں ان میں بھی ہم بیسک uh, ایموشنس دیکھتے ہیں سو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ریسرچ سے طے ہے کہ مرد اور عورت ایک طرح کے ایموشنس پوزیس کرتے ہیں ایک طرح کے ایموشنس ایکسپیرئنس کرتے ہیں yes there is a difference between the way they express the emotion and the way داوشن اگر شوق ہوا ہے کسی طرح کی شوق نیوز آئی ہے کوئی صدمہ آیا ہے بہت زیادہ یا واقعہ ہو گیا ہے یا حادثہ ہو گیا تو دونوں ہی میل اور فیمل اس کو محسوس کرتے ہیں کتنا محسوس کریں گے کس حد تک محسوس کریں گے اور کس طرح سے محسوس کریں گے اور اس کا اظہار کریں گے دیٹ the اپون attitudes, معاشرے نے کیا اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں ماں باپ نے ان کی کیا تربیت کی تھی اور اسٹیریو ٹائپس کیا مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں بہت سے دیہاتی علاقوں میں ہمارے ہاں بھی اور اس پورے سب کانٹینٹ میں وفات کے موقع پر کچھ لوگ کچھ کریکٹرس کچھ پروفیشنلس اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا کام محض لوگوں کو اس دکھ کے موقع پر رلانا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اور یہ کام عام طور پہ خواتین زیادہ کرتی ہیں مگر مرد بھی یہ کام کرتے ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں رلانے والے لوگ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آ کے ان کے ساتھ اس طرح سے باتیں کی جائیں اس طرح سے بین کیے جائیں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو لوگ نہیں بھی رو رہے وہ رونا شروع کر دیں مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ مرنے والے کے اوپر اور اس کی وفات کے اوپر رو رہے ہوں گے اتنا زیادہ اس کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اور رسپیکٹ کا اظہار ہو رہا ہوگا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو نہیں بھی رونا آ رہا تو اس کو بھی رلایا جا سکتا ہے عورتیں کیونکہ شروع سے لڑکیوں کو چھوٹی بچوں کو رونے سے منع نہیں کیا جاتا لڑکوں کو بڑی سختی سے منع کیا جاتا ہے تو ان کی ایک پریکٹس بن جاتی ہے ان کے اموشن کے اظہار کا ایک طریقہ رونا بن جاتا ہے تو وہ ایکسپریس ان کا اموشن جو ہے زیادہ ایکسپریس ہو جاتا ہے میلز میں کیونکہ وہ روتے نہیں ہیں اس لیے عام طور پہ فیشل ایکسپریشن سے یا آنسو کے ذریعے ان کے ایموشن کا اظہار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اموشنز ایک سے ہیں لیکن اظہار مختلف ہے کس حد تک وہ اس کو محسوس کریں گے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت سوشل سچویشن کیا ہے کسی شخص کے حالات کیا ہے سرکمسٹانس کیا ہے brother and a sister lose their father in an both of them react differently اور ڈفرنس جو ہے صرف ان کے ریئیکشن میں صرف اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے اس وجہ سے بھی ہوگا کہ ان کے سرکمسٹانس کیا ہے اگر لڑکی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے پروفیشنل ہے اس کے پاس ایک جاب ہے اس پہ کم اثر ہوگا اور بیٹا جو ہے وہ کم عمر کا ہے ڈپینڈنٹ ہے کمزور ہے بیمار رہتا ہے اور بہن اس کو سپورٹ نہیں کری تو لڑکا ہو سکتا ہے کہ صدمے کا زیادہ گہرا اثر لے and it can be vice versa لڑکیوں پہ زیادہ اثر ہو سکتا ہے لڑکوں پہ کم اثر بھی ہو سکتا ہے course biological variable do have a role to play there is no denying the fact that hormonal different emotional experiences both experience terms of kind and intensity یہاں پر ہم بایولوجیکل فیکٹرز کا یا فیزولوجیکل چینجز uh, کا جو اثر ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر رہے فیزولوجیکل چینجز ڈیفینیٹلی اموشن میں ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے اموشن کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جس وقت آپ اس باڈیلی چینج کو محسوس کرتے ہیں مثلاً اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ انگزائٹی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں تمہیں کیا ہو رہا ہے تو انگزائٹی کو کیسے ڈسکرائب کرے گا انگزائٹی احساس اس وقت ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو جب ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے وہ سانس تیز لے رہے ہوتے ہیں بلڈ کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے ہاتھوں میں پیروں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح گل حلق خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تمام فیزولوجیکل چینجز جب ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ دل میں ہلکے سے انجانے خوف کا احساس ہوتا ہے تو انسان کو انگزائٹی کی فیلنگ ہوتی ہے تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں اور عورتوں میں اموشن سیم ہے ان کا ایکسپیرئنس فرق ہو سکتا ہے اس کا ایکسپریشن فرق ہو سکتا ہے اور اس سب کچھ میں بایولوجیکل فیکٹرس کا اپنا کردار ہے جن کی وجہ سے ہمیں بیسکلی اپنے ایموشنس کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اموشن ہمارے احساس کی ہمارے فیلنگ کی وہ فارم ہے جس میں سگنیفیکینٹ فیزولوجیکل چینجز ہمیں محسوس ہوتے ہیں اور سیگنیفیکینٹ فیزولوجیکل چینجز جو ہیں they are taking place during emotion hence women experience certain emotions more than men do and vice versa but talking of average normal emotional experience variables being constant, the gender differences in emotions may be attributable more to psychosocial cultural factors rather than biological influences. Biological factors physiological changes ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کچھ اموشنس میلس زیادہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور کچھ اموشنس فیمل زیادہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں due to the various hormonal changes that they are going through مثلاً ایک اور چیز again we'll talk about that later on also but ابھی میں چاہتی ہوں کہ وہ بات میں آپ سے ضرور مینشن کروں ایک عام خیال عام لوگوں کے ذہن میں خیال پایا جاتا ہے menopausal women always hormonal changes have taken place in body یہ ایک غلط خیال ہے ہارمونل چینجز جو مینوپوزل فیز میں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہر عورت کو ڈپریشن ہو modern research shows that yes, part of it may be biological, hormonal changes, but the major part, the major cause of the depression that menopausal women may experience is due to social and psychological factors. And I said the depression that they may feel, which means not every menopausal woman experiences depression or anxiety. Very smooth کام کو لائف یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے جس میں ہم یقیناً اپنے uh, ان لیکچرز میں بات کریں گے جب ہم فیمل ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور فٹنس کی بات کر رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ متس کچھ اسٹیریو ٹائپس پروموشنس کے بارے میں لوگوں نے خود سے بنا رکھی ہیں اور اگر آپ کو شروع کے لیکچرز یاد ہوں جہاں پہ میل سپریمسی کی بات ہو رہی تھی تو ایک طرح سے اپر ہینڈ رکھنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ عورتیں تو ویک ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہی صرف ان کو کنٹرول کرتے ہیں یہ بھی ایک بات بنا لی گئی ہے کہ ان کو ضرور ڈپریشن ہوتا ہے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سائنٹیفک نہیں ہے سائنٹیفک نالج پہ بیسڈ نہیں ہے اور سائنٹیفک ریسرچ ان کو سپورٹ نہیں کرتی of course there are changes different level of emotions due to the chemical biological hormonal changes مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش کے بعد بہت سی عورتیں جو ہیں ان کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اٹس اے کامن آبزرویشن عورتوں کو زیادہ جو ہے یگ مدرس جو ہیں ان کو زیادہ رونا آتا ہے بہت زیادہ ڈپریس محسوس کرتی ہیں ویک محسوس کرتی ہیں اور ان کو ایک طرح کی انگزائٹی بھی ہوتی ہے اب this this is is an experience experience which men don't لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے چینجز بھی جو ہیں موجود ہیں جو میلز کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں اور جو فیمیلز کو زیادہ ان کا احساس نہیں ہوتا مثلاً ایج گزرنے کے ساتھ بڑھاپے کا احساس مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے عورتوں میں کام پایا جاتا ہے بٹ اسٹیپلی اٹ از سیٹ کہ جی عورتیں جو ہیں ان پہ بڑھاپے نے بہت زیادہ اثر ڈالا اور ان کی سائکل ہی چینج ہو گئی ہے the components of emotion psychologist have pose number of proposing various components of emotion in order for us to see how men and women differ in emotions and if they differ at all we should look into the various components of emotion the ingredients that form emotion emotion کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے اگر ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں تو پھر ہمارے لیے ڈسکس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا کہ میلس اور فیملس میں کوئی ڈفرینسز ہیں اور اگر ہیں تو وہ کس کمپوننٹ میں زیادہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام کمپوننٹس میں عورتوں اور آدمیوں میں فرق ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد جو ہیں کسی چیز کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو ہوں اور فیمل جو ہیں کسی اور چیز کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو ہوں اگر آپ ایموشنس اور اس کے بارے میں کی جانے والی سائیکولوجیکل ریسرچ کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ بالکل ابتدائی زمانے میں جب سائیکولوجسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور جو ابتدائی ریسرچ کی گئی اور جو ابتدائی فلاسفیز پیش کی گئی اس کے بارے میں اس وقت ایموشن کے انسٹنکچل نیچر کے بارے میں زیادہ emphasis تھا جس کا مطلب ہے کہ اس کے ایک بایولوجیکل ایسپیکٹ پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا in the earliest of modern day explanation of emotion their instinctual nature Thus, the physiological component was emphasized. Although psychologists agreed upon the physiological aspect of emotions, the later theories proposed the significance of the cognitive aspect of the emotional experience, at times much more than the physiological component. تو جہاں پر ابتدائی سائیکولوجیکل ریسرچ میں انسکول نیچر آف ایموشنس کو اسٹریس کیا گیا ان کے فیزولوجیکل اسپیکٹ کو زیادہ اہمیت دی گئی اور ایک بڑی فائنڈنگ تھی اس زمانے میں یہ جاننا کہ ایموشن جو ہے وہ دراصل اس کی بنیاد اس کی بیسز جو ہے وہ فیزولوجیکل چینجز میں ہے کیونکہ اس سے پہلے تو لوگ ایموشنس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے تھے خوشی صرف خوشی سمجھی جاتی تھی غصہ صرف غصہ سمجھا جاتا تھا لیکن اس ڈسکوری کے ساتھ کہ اموشن کا ایک فیزولوجیکل پہلو ہے اور جس کی وجہ سے اموشن کی نیچر بھی تبدیل ہو سکتی ہے بعض اوقات یہ ایک بڑی فائنڈنگ تھی بہت برسوں تک اسی چیز میں بلیو کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آنے والے برسوں میں بہت سے سائیکولوجسٹ نے ایموشن کے ایک اور پہلو کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے بارے میں زیادہ اپنی اپنے ویو پوائنٹس پیش کیے اور وہ تھا کوگنیٹو پہلو ایموشن صرف باڈیلی چینجز کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا ایک کوگنیٹو ایسپیکٹ بھی پایا جاتا ہے یعنی فرد کی سوچ کو اس کے تھنکنگ پیٹرن کو اس کے نالج کو اس کی پرسپشنس کو بہت اہمیت حاصل ہے اس بات میں کہ وہ اپنے ایموشن کو کیسے محسوس کرے گا کس حد تک محسوس کرے گا اور کتنا محسوس کرے گا so the cognitive theorist believe significance of the cognitive element but today we see the theorists believe part of physiological element most agreed upon the combined action of physical اور as to whether physical arousal was of prime importance اورجی دیکھ آس ایسپیریئنس سرٹن اموشنس اور so the debate in the social emotion research was whether the physiological changes had the prime importance what پر اگر آپ ایسے گروپ سے بلانگ کرتے ایسے سائیکولوجسٹ ہوتے جو صرف اور صرف بایولوجیکل اپروچ رکھتا ہے وہ تو شاید آپ صرف بایولوجیکل چینجز کو اہمیت دیتے اور اگر آپ ایسے سائکالوجیسٹ ہوتے جو کہ صرف کامشن کی بات کرتا ہے اور باقی سب چیزوں کو اس کے سامنے ہیچ جانتا ہے تو پھر آپ صرف یہی کہتے کہ صرف یہ انسان کی سوچ ہے اس کی پرسپشن ہے جس کی وجہ سے انسان کو اپنے اموشنل ایکسپیرئنس ہونے کا پتہ بھی چلتا ہے اور ان کو وہ محسوس بھی کرتا ہے بٹ نا it is this debate is almost gone the matter has been resolved psychologist today believe in the combination in the combined contribution of physiological aspects, physiological changes, physiological arousal, and the cognitive element. Today, most psychologists believe in the significance of the cognitive element without denying the importance of the physiological accompaniments. Of course, many other psychologists do propose the edge of biological experience over the cognitive experience. نا psychologist like Lazarus they believe and they propose that cognitions اور the cognitive significant and very important place understanding emotions Lazarus کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا جب آپ کوگنیٹو اپروچ کی بات کر رہے تھے کوگنیٹو اپروچ کے مطابق کا احساس ہونے میں اپریزل کو بہت اہمیت حاصل ہے آپ کس طرح سے سچویشن کو اسیس کرتے کرتے ہیں ہیں evaluate situation to be threatening اور situation to be threatening and challenging but you think you are competent and you feel situation and confident that you can deal fear. Situation will then you will emotion. Fear کا مقصد یہ ہے کہ کوگنیشن اور میں کیا رول ادا کرتی ہیں اس میں فرد کی of the situation important and since we are talking about gender difference here we see that there are gender difference in the the appraisal of of people situation مرد سچویشن کو کسی اور طرح سے اسیس کرتے ہیں ایویلویٹ کرتے ہیں فیمیلز اور طرح سے کرتی ہیں men generally feel competent and capable and therefore confident females generally do not feel competent do not feel capable and this ultimately believe confident. بہت سی لائف سچویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کو کو انیشیٹو لینے کہا جائے تو وہ عام طور پہ انیشیٹو لینا یا سب سے پہلے اس کام کو کرنا پسند نہیں کرتی اس میں ایک پارٹ اس چیز کا بھی ہے کہ بچپن میں ان کی اپ برنگنگ کے دوران ان کو کیسے ٹرین کیا گیا تھا کیا ان میں کمپٹنس کا احساس پیدا کیا گیا تھا اگر ایسا کیا گیا ہے تو بڑے ہو کر جب اپنے اموشنل ایکسپیرئنس سے گزریں گی تو وہ کیونکہ کمپٹنٹ محسوس کریں گی تو اپنے اموشنل میں خاص طور پہ فیئر کے یا سرپرائز کے یا شاکس کے ایکسپیرینس میں وہ انگزائٹی محسوس نہیں کریں گی بلکہ کیپیبل محسوس کریں گی مردوں کو آلریڈی اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کیپیبل محسوس کرتے ہیں اور that is why they can handle their emotions much better than most women and we see most women because there are many men we know we've seen how to handle their than handling control their emotions تو انڈیویجل ڈفرنس پائے جاتے ہیں لیکن کمپنیٹو اپروچ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس چیز سے بہت فرق پڑے گا کہ ایک میل چائلڈ کی اور ایک فیمل چائلڈ کی بچپن میں جب تربیت کی گئی تھی ان میں کمپٹنس کا احساس پیدا کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا ان کو اسکل سکھایا گیا یا نہیں سکھایا گیا تو خود بخود جب ان میں کمپٹنس اور ہوگی تو وہ لیٹر لائف میں اپنے اموشنس کو بھی زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں گے and we see that most girls in our society are not given a feeling of competence and as young girls as small children depended upon the setting was ایسپ as well as the expectance participants so بہت سی ریسرچ اور لاسٹ سینچری میں ہونے والی ریسرچ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں پر فزیولوجیکل فیکٹرز اہمیت رکھتے ہیں وہاں پر labelling of the situation is also important why are we are doing this because we want to steer the discussion to issue of gender difference جب کوگنیٹو لیبلنگ امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ ہیں تو آٹومیٹکلی سوسائٹی کے وہ طبقے وہ لوگ یعنی فیمیلس جن کو کوگنیٹو لیول کے اوپر کمپٹینس کا احساس مضبوطی کا احساس کا احساس کبھی دیا ہی نہیں گیا نہ سکھایا گیا تو خود بخود وہ سرٹن ایموشنس زیادہ محسوس کریں گی وہ تکلیف میں زیادہ گھبرائیں گی وہ پریشانی میں زیادہ اداس ہوں گی ان کو انگزائٹی زیادہ ہوگی اور دوسری جانب اگر میل چائلڈ کو شروع سے یہ تمام چیزیں مل گئی کمپٹنس بھی مل گئی اس کو مضبوطی کا احساس بھی مل گیا تو خود بخود وہ اپنے ایموشنز میں ایک اسٹیبل فرد کے طور پر دوسروں کے سامنے آئے گا research shows some gender difference in terms of different aspects of emotion though not in terms of what emotions people possess in order to identify their emotional experiences men tend to use physical cues women depend more on cognitive information so coming back to the different components of emotion psychologist نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ کمپوننٹ آف اموشنس میں ان کی طرف لوگوں کے ریئیکشن میں جینڈر ڈفرینس پائے جاتے ہیں مثلاً اگر اپنے اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر فیزولوجیکل چینجز کے بارے میں دیکھا جائے تو لیبوریٹری سیٹنگس میں مرد جو ہے اس کو اور طرح سے ریسیو کرتے ہیں اور پرسیو کرتے ہیں فیمیلس کسی اور طرح سے مرد جو ہے اپنی فیلنگس اور اپنے چینجز کو نوٹس کرنے کے لیے فزیکل کیوز کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں فزیکل کیوز کی مدد سے وہ اپنے جو ہے وہ ایسٹیمیشن کرتے ہیں اور اسسمنٹ کرتے ہیں whereas female use cognitive information physical cues کی بجائے وہ کاگنیٹو لیول کے اوپر وہ چیزیں ان کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اور ان کو پرسیو کر رہی ہوتی ہیں ان کو وہ استعمال کرتی ہیں and that is why we see people seeing that women are very conscious about even the slightest change in the mood of a person آدمیوں کو عام طور پہ اپنے ساتھ uh, موجود لوگوں کے موڈ چینجز کا ان میں بالکل مائنر چینجز کا اتنا پتہ نہیں لگتا unless something prominent physically significant has taken place لیکن فیملس کو بہت چھوٹے انڈر لائن جو چینجز ہیں ان کا بھی احساس ہو جاتا ہے men's sensitivity to cues is supported by the fact men in laboratory notice and their internal physical states better than women these states include blood pressure heart rate and blood glucose so جب اگر اپنی انر اسٹیٹ کو انر فیزولوجیکل چینجز کو اسیس کرنے کی اور نوٹس کرنے کی بات ہو تو اگر تو یہ اسٹڈی لیب سیٹنگ میں ہو رہی ہے آرٹیفیشل سیٹنگ میں ہو رہی ہے تو men are better than women in sensing their inner changes لیکن اگر ریئل لائف سچویشن میں دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے عورتیں بھی اتنی ہی سینسٹیو ہیں اپنے انر فیزولوجیکل چینجز کے بارے میں جتنا کہ مرد لیکن یہ تو تھی اپنے انٹرنل چینجز کی بات what about being sensitive to the changes in another person. Research shows that women are more sensitive, they are more accurate as compared to men in assessing changes in another person. تو بات جب ہم کریں گے کوگنیٹو کمپوننٹ کی اور لوگوں کی سینسیٹیوٹی کی دوسروں کے اموشنل ریسپانسز کو نوٹس کرنے کی اور اس کے بارے میں زیادہ حساس ہونے کی تو جب دوسروں کے احساسات کو نوٹس کرنے کی بات ہوگی دوسروں میں ہونے والے چینجز کی بات ہوگی تو فیمل زیادہ سینسیٹیو ہے جہاں تک اپنے اندرونی چینجز کا تعلق ہے مرد اور عورت دونوں ایک برابر کی سینسٹیوٹی رکھتے ہیں women are capable better than men identifying other emotional experience on the basis of using situational and contextual cues Thus, women have the ability or sensitivity to sense their own physical states as well as others' emotions. So, عورتوں کو ایموشنس کے معاملے میں اور دوسروں کے ایموشنس کو پڑھنے میں اور اس کو ریڈ کرنے میں اور ڈسائفر کرنے میں ایج حاصل ہے مردوں پر اس لحاظ سے کہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اور اپنی سینسیٹیوٹی میں کنٹیکسچل کیوز کو اور سچویشنل کیوز کو استعمال کرتی ہیں اور آپ نے بھی یہ کامنلی آبزرو کیا ہوگا مین uh, عورتوں کو لڑکیوں کو چھوٹی بچیوں کو زیادہ سینسٹائز کیا جاتا ہے اس بارے میں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں دوسرے لوگ کس طرح سے آپ کی آپ کے بہیویئر کا ریاشن دے رہے ہیں ان کو اس بات کے بارے میں حساس بنایا جاتا ہے کہ دوسروں کی فیلنگس کیا ہیں ان کا احساس ان کو کرنا ہے کیونکہ انہوں نے جا کے بعد میں اپنی زندگی دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے گزارنی ہے may be that is one factor آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی دیکھا کہ ایموشنس اور ان کے ساتھ جینڈر کا کیا تعلق ہے آلڈو ہمارے پاس کوئی ایسی ڈائریکٹ ریسرچ نہیں ہے جس میں ڈائریکٹلی ہو کہ یہ ایموشن کس جینڈر میں کس ڈگری تک پایا جاتا ہے جتنی ریسرچز ہیں وہ جینڈر اور اموشن کے حوالے سے انڈائریکٹ انفارمیشن ہمیں دیتی ہیں کچھ معاملوں میں ہمارے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن بھی موجود ہے ایک چیز ہم کہہ سکتے ہیں کچھ جینڈر ڈفرینس ہیں but no real actual as such اس ڈسکشن کو ہم اگلے لیکچر میں بھی جاری رکھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ